اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگار ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ